یہاں ارشاد فرمایا ہے امنا ہم اور امنا رضو خاطی ایک بات یہ ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے ضرور اور دوسری کتابیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اس کی حفاظت کا ذمہ علماء لمحہ اس وقت کے کے پاس تھا لیکن آخر میں اس میں تحریک ہونا شروع ہو گئی اور کچھ کا کچھ ہو گیا لیکن یہ ایک قرآن پاک کا آپ اعزاز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود دی ہے تو جو لوگ حافظ قرآن ہیں حافظ قرآن پاک ہیں وہ خدائی سرکاری کام کے انتہائی ذمہ دار اور چنے ہوئے لوگ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ کاغذ کے ذریعے نہیں لیا بلکہ اپنے اولیاء کے اس کا ذریعہ لیا اولیاء اللہ کے جو قلوب ہیں ہاں، اولیاء اللہ کے قلوب ایک متوجہ رہیں جو آئے گا خود بیٹھ جائیں گے اپنی جگہ بنا کر اور آگے آگے گھو کر بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ جائے تو کہاں پر محفوظ بنایا اے قلو بھی اولیا رہنا ہم نے اپنے اولیاء کے قلوب کے ذریعے اس کی حفاظت پر گفا لیا تھا تو جو لوگ حافظ قرآن ہیں وہ سرکاری کام میں منتخب ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سرکاری کام کے لیے منتخب کرنا ہے حکومت مل کر قرآن پاک کو بٹانا چاہے نوز بلّہ کہ ہم تمام نسخے نوز بلّہ ترج کر دیتے ہیں جمع کر کے تو بھی یہ اس کو مٹا نہیں سکیں گے اس لیے کہ اس کی حفاظت قلوب کے اندر ہو رہی ہے نا لیکن قلوب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لیے ایک اور حدیث پاک میں پیشاد فرمایا ہے اشراف و امتی ہم رسول قرآن اور و امتی میری امت کے بڑے لوگ بڑے لوگ کون ہیں ہم تو بڑے لوگوں کو بڑے لوگ سمجھتے ہیں جن کے پاس مال و دولت کے انبار ہوں بینک بیلنس خوب ہو اور ان کی کوٹیاں بھی ہوں اور نوکر چاکر اور ایسوشیت کا سامان بھی ہوں اور بڑا بزنس اور کاروبار ہوں لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے لوگ کس کو فرمایا بتائیے کہ معتبر کس کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معتبر ہے یا دنیا کی بات معتبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے زیادہ معتبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کو فرما رہے ہیں کے القرآن جنہوں نے بڑے میری امت کے بڑے لوگ وہ ہیں جن کے قلوب میں جو حامل قرآن جن کے قلوب میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص اعزاز ہوتا ہے کلام پاک کا اعزاز ہے ورنہ دنیا کی دوسری کوئی کتاب جو ہے آپ لکھ کر کے دکھا دیں تو دس بیس سفے شاید رس کر لیں اس سے زیادہ رز نہیں کر سکیں یہ قرآن پاک کا اعزاز ہے کہ تیس پارے یہ کتنے بڑا قرآن پاک ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی مومن کے قلب کے اندر جو ہے اس کو محدود کرنا چاہیے تو جو حافظ قرآن ہے جو لوگ حافظ قرآن کو معمولی سمجھتے ہیں حفظ قرآن کو معمولی سمجھتے ہیں وہ انتہائی احمد بالکل بیوقوف ہے جو حافظ قرآن کا ادب نہیں کرتے اور خود حافظ قرآن اپنی اس دولت کی قدر نہیں کرتا وہ انتہائی حماقت کا کام کرتا کیونکہ اول تو یہ سرکاری اور چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے قلوب نے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو محفوظ کرنا اور اس کا ادب اس کے ادب کے متعلق ایک بات کر دوں وہ یہ کہ ہمارے اللہ نے بیان کرنا ہے کہ مولانا آفتاب عالم صاحب مدینہ منورہ کے جن کے جن کے والد صاحب مولانا بدر عالم خان ان کا جب انتقال ہوا تو ان کو جہاں دفن کیا گیا تو کچھ عرصے کے بعد کیونکہ وہاں کا رواج ہے کہ جو پرانی قبر ہو جاتی ہے تو اس کو کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے تو بہت پرانی قبر ہو جاتی ہے تو وہاں اس کو کھول کر دوسرا مردہ دفن کر دیا جاتا ہے صفائی وغیرہ کر تو سعودی حکومت نے اس قبر کو تین مرتبہ کھودا ہر چھ مہینے کے وقت لیکن تینوں مرتبہ دیکھا کہ مولانا بدر عالم صاحب کا جسم اور کفن بالکل صحیح سلامت جیسے ابھی ابھی تازہ دفن کیا تو کفن بالکل تازہ اور جسم بالکل تازہ تو ان کے بیٹے سے مولانا آفتاب عالم صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ میرا گمان یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا ایک عمل تھا اور وہ یہ فرماتے تھے کہ جس طرح قرآن پاک جہاں رکھا ہوتا ہے اس کی طرف ہم پیر نہیں کرتے ایسے ہی حافظ و قرآن کے قلب کے اندر قرآن پاک موجود ہے تو میرے والد صاحب کبھی بھی کسی حافظ و قرآن چاہے کتنا چھوٹا بچہ ہو اس کی طرف پیر نہیں کرتے فرمایا کہ میرا گمان یہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز اٹھا دیا کہ ان کا جسم جو ہے وہ بالکل سلامت اور کپن بھی بالکل صاف ستھرا بالکل سلامت تو ایک بات تو یہ ہے اور ایک واقعہ میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ نے بنوایا والی کشمیر کیونکہ جو یہ مدافعتی علاقے ہوتے ہیں وہاں تو اب بھی مدارس کا علماء کا اور طلباء کا بہت اکرام کیا جاتا ہے یہاں تو لوگ ان کو معمولی سمجھتے ہیں فقیر سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن روٹیوں کا انتظار کرے گئے ہاں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے سرکاری کام کے لیے چنا ہے دیکھو سرکار جس کو اپنے لیے چن لیتی ہے پھر اس کا کھانا پینا اس کی اس کے جو ہے اس کا جو سارا حساب کتاب ہے جو اس کی حفاظت کا سیکورٹی کا اور اس کی شان شوقت کا اور اس کا بدلا کوٹی سب کچھ مقرر کرتی ہے کہ نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ آنکھوں الحاطمی ہے جو ان کا سرکاری کام کرے گا اس کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ خود خود اس کو کھلائیں دیکھو ایک بیل ہے وہ چلتا رہتا ہے باہر ادھر ادھر گرتا رہتا ہے اور ایک ہے جو کلو کا بیل ہے اس سے کسان جو ہے وہ کلو چلواتا ہے اور اس کا کام خالی اتنا ہے اور اس کے بعد اس کو وہ کھوتے سے باندھ دیتا ہے تو بتائیے اس کا کھانا پینا جو ہے جو بیل باہر پھر رہا ہے وہ تو چل لیتا ہے اس کو کھلاتا پلاتا نہیں اتنا وہ جانتا ہے کہ باہر جاتا ہے خود کھا پی لے اور جس کو اپنے گھر باندھ کے رکھتا ہے پھر اس کے آگے خود ہی کھانا لے کے آتا ہے خود ہی پانی لے کے آتا ہے کھلاتا پلاتا ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کار سرکار کے لیے چن لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کا کو بھی اس کو براہم پہنچاتی تھی تو والی کشمیر میں ایک زمانے میں تو وہاں طلبا مدرسہ تھا حفاظ کا تو وہاں یہ آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پر بڑے لوگ رئیس لوگ جو گاؤں کے رہے ہیں ان کو کھانا پہنچانا ان سے ذمہ رہتا ہوتا ہے طلبا کو کھانا کو دیتے ہیں اور اس میں اپنی سعادت اور فخر سمجھتے ہیں تو والی کشمیر جو ہے وہ اس مدرسے میں کھانا پہنچایا کرتے تھے سر پر رکھ کے کھانا روزانہ ان کو طلبا کو پہنچاتے تھے تو ایک دن جب کھانا لے کر آ رہے تھے تو بچے کیونکہ شرارتی ہوتے ہیں بات چیت بھی ایسی کرتے ہیں ہنسنا بولنا بھی کرتا رہتا ہے تو کافی دیر سے کھانا پہنچا تو ایک بچہ یہ کہتے سنا انہوں نے کہ آج ہمارا بیل نہیں آیا جو کھانا لے کے آتا ہے ہمارا کھانے والا بیل نہیں آیا یہ ان کے کام آواز پڑ گئی اور وہ اتنا ناراض ہوئے کہ وہ انہوں نے آئندہ سے کھانا لانے سے منع کر دیا کہ ہم ہماری یہاں عزت نہیں ہے لہٰذا ہم آئندہ جو کھانا نہیں لیتے ہیں رات کو سوئے پاپ یہ دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے اور بڑی افرت ابھی ہے پسینے پسینے ہو رہے ہیں بڑا مشکل وقت ہے کڑا وقت ہے اور بڑی پریشانی میں کسی کس طرح نجات ہو کس طرح جو ہے یہ ہمارا یہ موقع ہے کہ یہ نکل جائے کسی طرح یہ پریشانی کا وقت نکل جائے قیامت کے دن بڑی پریشانی کا وقت ہے لیکن اس کے لیے ہے جو اللہ اللہ کی نافرمانی کر کے جائے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے جاتا ہے اس کے لیے تو یوم معیشت ایسا ہے جیسے ایک ہزار برس کا دن ہے تو وہ اس کے لیے ایسا ہوگا جیسے ایک فرق نماز ہو سنا آپ نے قیامت کے دن جو پچاس ہزار برس کا ایک دن ہوگا وہ جو نیک اور صالح اور اللہ کے اولیاء ہوں گے ان کے لیے وقت ایسا ہوگا جیسے ایک پھل نماز کرو اور جتنا نافرمان ہوگا اللہ کا جتنی اپنی چاہی زندگی اس نے دنیا میں گزاری ہوگی اور اللہ کی مرضی کے خلاف چلا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے لیے وہاں مشکل ہے سوالات آدمی ہوں گے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو یہ کہ اس نے دیکھا کہ بڑا مشکل وقت ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے اتنے میں دیکھا کہ چند بچے جو ہیں وہ سب سے کودتے جا رہے ہیں اور دیکھا کہ ارے یہ تو وہی میرے مدرسے کے بچے ہیں اور اچھلتے پہ کودتے چلے جا رہے ہیں جنت کی طرف تو وہ بڑے بڑا سے دیکھنے لگا اچانک ایک بچہ جو ہے وہ پلٹا جاتے جاتے اور اس نے نکالے وہ ہمارا بیل تو وہاں کھڑا ہو پیچھے پلٹ کے دیکھا نے کہا ہمارا بیل تو وہ کھڑا ہو تو سب بچے تھکتے اللہ سے سفارش کی اور بھیج کر اس کو بھی خدمت نہیں تب صبح اٹھتے ہی سے بیدار ہوئے ہونے لگے اور کہا کہ آج سے تمہیں سے گنا کھانا رکھ کے ان کو پہنچایا کروں تو یہ بات ہے تو حافظ حافظ ایک تو یہ کہ حافظ قرآن پاک تو اپنی دولت کی قدر کریں کہ ہم حافظ قرآن ہیں ہم امت کے بڑے لوگ ہیں لیکن اس امت کے بڑے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفت سے جوڑ دیا کون سی صفت حدیث پاس تو یہ ہے کہ اشراف امتی حمالت القرآن و اصحاب الدل و اصحاب الدل یعنی جو قیام دل بھی کرتے ہیں ایک تو یہ کہ ان کے قلوب میں قرآن پاک کی دولت ہے لیکن ان کا خاص وقت یہ ہے کہ وہ تحجد گزاری بھی کرتے ہیں تحجد گزار ہے اب تحجد گزاری سے کوئی پریشان نہ ہو بھائی کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے راتوں کو اٹھنا ہماری وقت کا نہیں ہے صبح سے لے کے رات تک ہم میں لگے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد رات کو تین بجے چار بجے اٹھ کر بھی تو گھبرانے کی بات نہیں ہے کی بہت ہی آسان ترکیب میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو دلائے خیر میں بیان فرمائی علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کے حوالے اور حضرت حکیم علامہ شانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امداد الفتاوا نے یہی تحریر فرمایا ہے کہ فرض نماز عشا کی فرض نماز کے بعد اور سے پہلے جو بھی نماز پڑھی جائے گی وہ قیام ہے حدیث پاک کی روح سے ماکان آباد عشاء پر وہ نکل گئے کہ جتنی بھی نماز فرض نماز عشاء عشا کے فرض کے بعد پڑھی جائے گی وہ قیام ہے لہٰذا حضرت نے فرمایا کہ چار فرض کے بعد دو سنت تو سبھی پڑھ لیتے ہیں دو سنت کے بعد دو رکعت نفل اور پڑھ لیجیے ہو سکے تو چار پڑھ لیجیے نہیں تو دو ہی پڑھ لیجیے تو یہ دو رکعت کی جو سنت آپ نے پڑھی اور دو رکعت نفل آپ نے اس نیت سے پڑھ لی تو یہ چار رکعت سنت تحقیق آپ کی ادا ہو گئی پھر اگر آپ نے ہمت ہو اور سہولت ہو اور آنکھ بھی بن جائے مگر شرط یہ ہے کہ فجر کی نماز سزا نہ ہو جائے بعض لوگ تحجد کا قدر اہتمام کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سو رہے ہوتے ہیں تو نفی کے چکر میں فرض کو گوانا یہ کوئی عقل مندی نہیں لہٰذا فرمایا کہ جو شخص سنت کے بعد دو گولکت اور پڑھ لینا تو اس میں تعجب کی بھی نیت کر لیں یہ بھی دیکھیے ڈبل ڈبل نہ دیں کیا آپ تعجب کی بھی نیت کر لیں اس میں اور اس کے علاوہ اسی دو گولک کے اندر سلاق الحاظ اپنی جو جائز حاجت ہو وہ بھی اللہ سے مانگ اسی دو گولک کے اندر اور اسی دو گولکات کے اندر سلا توبہ کی نیت بھی کریں کہ ہم آج تک جو ہم سے گنا ہو گئے آپ ہمیں معاف کر دیجیے تو گنا بھی معاف کرا حضرت نے فرمایا کہ روزانہ یہ رکعت آپ کو کا ثواب بھی دلا دے گی اور توبہ سارے گناہوں کی یہ ون ڈے سروس ہوتی ہے نا سروس کہ روز کے روز آج دیجیے آج ہی کپڑا دھلا دھلایا صاف ستھرا لے لیجیے روزانہ آپ صاف ستھرے بھی ہوتے رہے روزانہ صاف ستھرے بھی ہوتے رہیے تو ایک وہ کہتے نا ایک ٹکٹ میں تین مزے ایک دو دو رقط پڑھنے میں آپ کو چار کا سواب ملا اور حاجت بھی اس میں ہو گئی اور جو اپنی حاجت ہوئی وہ اللہ کے سامنے پیش کر دی اور تیسری چیز سے گناہوں سے بھی معافی نہیں تھی تو حافظ قرآن کو فرمایا کہ دیکھو جس طرح قرآن پاک کو رکھنے کے لیے صاف ستھرا جلدان ہوتا ہے اور اس میں خوشبو بھی لگا دیتے ہیں اور اس کو صاف جگہ پہ رکھتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ بعض گھروں کے اندر قرآن پاک کو بہت ہی یعنی شرمندہ شرمندگی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ بہت ہی افسوسناک حالت میں رکھا دیکھتے ہیں بس قرآن پاک کو برکت کے لیے رکھ دیتے ہیں جلدان جلدان چڑھایا اور تاپ پہ رکھ دیا بس اس سے برکت ہوتی رہتی نہیں دوست قرآن پاک کا یہ حق نہیں ہے قرآن پاک کا تو یہ حق ہے جو میں بھی آپ کے مناجات مقبول میں دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کتنی عظیم کرے گی تو قرآن پاک کو ایسی جگہ پر رکھ دینا یہ قرآن پاک کل قیامت کے دن ہمارا غیربان کرے کہ قرآن پاک اس لیے نہیں گیا تھا سجانے کے لیے بلکہ اس لیے گیا تھا تم کو کہ اس کی باتوں کو سیکھو سمجھو اس کو پڑھو اور ان پر عمل کرو اسی لیے حافظ کا عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری بھی دی ہے کہ حافظ قرآن جو کا عمل ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گیارہ پاسپورٹ دیں گے گیارہ پاسپورٹ جنت ایک پاسپورٹ سے وہ خود جنت میں جائے گا اور دس پاسپورٹ سے ان ان اپنے خاندان والوں کو عجیبوں کو ان لوگوں کو لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے جن پر جہنم دیکھا آپ نے پرانے پاک کا اعلان حافظ قرآن سے اعلان اتنی ٹیم کی دولت ہے قرآن پاک کہ اس قرآن پاک کے بدلے میں کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا انعام دے رہے ایک پاسپورٹ سے خود جنت میں جائے گا اور دس پاسپورٹ اس کو یہ ملیں گے کہ وہ اپنے خاندان والوں کو اپنے عزیزوں کو رشتے داروں کو یا اپنے دنیا کے اندر احسان کرنے والوں کو سلوک کرنے والوں کو جس سے ان کی زیادہ میل جول اور دوستی اور شرف کا معاملہ ہوگا ان کو وہ وہاں چن لے گا کہ بھائی آپ آ جائیے آپ آ جائیے آپ آ جائیے زیادہ فرمایا کہ دنیا کے اندر خبردار ہو جاؤ اپاد کرام کا خوب ادب کرو ان کو کبھی انڈا مرنڈا بھی کھلا دیا کرو تاکہ کل قیامت کے دن وہ آپ کو کہیں ہاں ہاں بھائی چلو بھائی آپ بھی آ جائیں ان کی خدمت کرو اپاد ٹھیک ہے تو میں کیا بات حج کر رہا تھا ہاں کہ جس طرح پاک کو آپ اس طرح پڑھیے پرانے پاک کو جو ہے جس طرح ہم صاف ستھری جگہ پر رکھتے ہیں اور خوشبو لگا کر رکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اچھی طریقے سے رکھتے ہیں اسی طرح جب میں پاک آ گیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس اس کو کا کا گویا کہ جسم اس کا جسم گویا اس کا جلدان تو اس کو بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ نہیں اس کو بھی قابل ہونا چاہیے تو اب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ صاحب ہم تو اس قابل نہیں ہیں لہٰذا ہم قرآن پاک ہیلپ نہیں کرتے نہیں قرآن پاک ہیلپ کرو اور اپنے آپ کو قابل بھی یہ ہے بات قابل لوگ کہتے ہیں بھائی ہم ہم کام کریں تو بہت گندے بڑے گناہ گار لوگ ارے قیامت کے دن پھر کیا کرو گے وہاں جب نیکیوں کی ضرورت ہوگی ایک ایک نیکی وہاں کام آئی فرمایا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی جب ایک سب قیامت کے دن دیکھا منظر کہ نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ ہی نہیں رہا کچھ کمی ہے اس کے اندر بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے اچانک جو ہے ایک تھیلی کراجو کے پلڑے میں نیکیوں کے پلڑے میں آ کر گرتی ہے اور وہ پلڑا ڈھک جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یادہ یہ کیا معاملہ ہے کیا چیز ہے میرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میری نجات ہو رہی ہے چھوٹی سی تو پھیلی ہے اللہ تعالیٰ اسے بتائیں گے کہ یہ وہ مٹی ہے وہ تین مٹھی مٹی ہے جو تم نے اپنے بھائی کی قبر پہ ڈالی اسی لیے کہتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ضائع مت کرو ایک نیکی دوسری نیکی کو کشش کرتی ہے ایک نیکی سے دوسری نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے شوق پیدا ہوتا ہے اسی طرح کسی گناہ کو معمولی مت سمجھو کیونکہ ہر گناہ کے اندر گناہ کو پھینکنے کی خاصیت ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے سینکڑوں گناہ مل کر مل جاتی اور جہنم میں رہ جانے کے لیے کوئی چھوٹا گناہ بھی کافی ہو جاتا ہے جس طرح نجات کے لیے ایک چھوٹی سی شہری کافی ہو گئی اسی طرح خدا نفاستہ نا میں لے جانے کے لیے ایک چھوٹا گناہ بھی کافی ہو گیا اس لیے کسی گنا کو معمولی مت سمجھ تو غلط یہ کہ جس طرح قرآن پاک کو ہم اچھی طریقے سے رکھتے ہیں صاف ستھری جگہ صاف ستھرا انداز اور کٹا بٹا نہیں ہوتا بڑھیا کپڑا لگاتے ہیں اس میں فلکوپی کا لگا خوشبو لگانا اب کوئی وہ لگانا شرائط نہیں ہے کہ اس کو خوشبو لگا کے رکھو لیکن ایک عقیدت کسی نے لگا دی بالکل کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کو ضروری سمجھ کے کیا جائے اور پھر یہ کا درجہ بن جائے تو غرض یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو صاف ہوتی جگہ رکھتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے جن قرور کو اپنے کلام پاک کا گھر بنایا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے یعنی اپنے جسم کو بھی صاف ستھرا پاک صاف رکھے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام العین کے لیے بڑی خوشخبریاں عطا کرنا فرمایا کہ تم پر قیام مل تم اپنے اوپر لازم کرو یعنی اس کو بالکل پکا کر لو اب کتنی آسان کر کے بتا دیں بھائی دو آپ نے پڑھنی ہے کون سی قیامت آ جائے گی کون سا آپ کا کاروبار رک جائے گا دو رقط پڑھنی ہے آپ نے اور اس میں آپ کو کتنے فائدے مل جائیں گے چار قسم کی خوشبوئیں آپ کو مل جائیں گی چار قسم کی فیڈم قیام مل رہی تو نہ ہو سوال یہی مت کیونکہ یہ قیام اللیل تم سے پہلے جتنے صالحین تھے ان کا شعار تمام صالحین میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نئی سمجھ کام ہی ملا یا قبول میں وہ کامل ہو ہی نہیں سکتا جس نے قیام الدہ نہیں کیا قیام الدہ اب یہ دو رقط آپ کو کیا صالحین کے رجسٹر میں آپ کا نام آیا ہے کہیں نہ ہو صالحین قبل ہوں تم سے قبل جتنے سارے ہیں ان سب کے رجسٹر میں تمہارا نام آ جائے پہلی فلم ہو گئی دوسری فلم اور وہ قرب اگا ہو تمہارے رب سے تمہارا تمہیں قرب دلانے والی قریب کرنے والی بتائیے اور کیا چاہیے اتنی کا بات ہے بڑے رقم آپ کو کیا دولت دلا رہے ہے آپ نے چار فرد تو پڑھنی نہیں ہے دو سنت بھی پڑھنی ہے بہت اور اس کے بعد سے دو ہی رقط آپ ہیں تو آپ کو کیا انعام مل رہا ہے صالحین کے رجسٹر میں ہمارا نام پھر اس کے بعد وہ تم کہ تم کو اپنے رب کا قرب دلانے والی اور کیا فرمایا ومن ہاتھوں بہت چاہیے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ کر ڈالے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا گناہ معاف ہو جائیں گے کفارہ کہتے ہیں کہ یعنی گناہ کے بدلے آپ کو دے دی جائے قیامت کے دن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خدا و خدا کا معاملہ کر رہے ہیں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور بتائیں گے بھائی ان کے جتنے گناہ کے بدلے ان کو نیکیاں دے گنا نیکیاں بلائی کا اللہ ہی ہیں ان کے سیاحت حسنات میں تبدیل ہو جائیں گے تو بندہ بڑھ چڑھ کے بولنے لگے گا یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گنا تھے میرے تو بڑے بڑے گنا تھے دیکھیے اور اجر دیکھے گا کہ یار یہ کیا معاملہ الٹا کہ گناہوں کے بدلے نیکیاں مل رہی ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خود دبا کے یہاں محمد اللہ گناہ شروع کرتے ہیں یہ تو بھائی اللہ حکم الحاکمین نہیں ہے مالی کی یوم تین ہے جس کے لیے ہوگا اس کے لیے ہوگا ہمیں کیا معلوم ہم ان میں سے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ہے نا تو اس لیے فرمایا کہ جب بندہ دیکھے گا کہ میرے گناہوں کی بدلے تو بڑے بڑے مجھے نیکیا مل رہی ہیں انعامات مل رہے ہیں تو پھر اچھل اچھل کے کہے گا اللہ میں میرا گنا بھی میں نے فلاں گنا بھی کیا تھا فلاں گنا بھی کیا یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق تم سنا کہ دیکھو کیسا بندہ ہے کہ پہلے تو گناہ پریشان ہو رہا ہے اور جب اللہ نے رحمت کا معاملہ کیا تو اچھل اچھل کے کہہ رہا اللہ میں میرا فلاں گنا بھی تھا فلاں گنا بھی تھا <laughs> تو فرمایا کہ وقت رسول صحیح تیسری خوشبو آپ کو کیا ملی کہ آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل سبحان اللہ وہ اچھا، کیا آپ کو نیکیاں کیا آپ کو دولتیں دلا رہی ہیں کہ صالحین کے رجسٹر میں ہمارا نام اور اللہ تعالیٰ کا خود حاصل ہو جائے گا تو اور وقت تیار کہ اس کے گناہوں کا سارا ہو جائے اور پھر چوتھی چوتھی خوشبو کیا ملے گی وہ ہاتھ نہ گی گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی آج کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اندر نہیں شریف کا یہ تو کام ہم نہیں کر سکتے ارے نگاہ کی حفاظت یہ کام ہم کہاں کر سکتے ہیں ارے داڑھی رکھنا نہیں بھائی نہیں لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے یہ ملا ہو گئے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے میں افسوس ہے کہ مسلمان کیوں اتنے بزدل ہو گئے یہ کوئی کہتی بزدلی کی بات ہے ارے داڑھی رکھو شیروں کی طرح رکھو ہاں، داڑھی رکھنے سے تو جن لوگوں کا بڑھ رہا ہے کتنے کتنے لوگوں نے ہم کو بتایا کہ ہم نے داڑھی رکھنے سے عزت ملی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ ہم نے داڑھی رکھی اور ہمیشہ لوگوں نے ہمارا مذاق تھوڑے دن جب تھوڑی تھوڑی داڑھی آتی ہے تو لوگ جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں لوگ یا کنکیوں سے دیکھتے رہتے ہیں اور یہ جو چھوٹی چھوٹی گاڑی رکھتا ہے کیونکہ صحبت میں زیادہ رہتا نہیں اور یہ میں زیادہ رہتا نہیں صحبت میں رہتا نہیں اس لیے ہمت پیدا نہیں ہوئی ابھی بیچارے میں لیکن کن اچھے سے دیکھتا ہے کہ لوگ کیا لوگوں کے تاثرات تاثرات دیکھتا ہے تأثرات اچھا لوگ اچھی نگاہ لیکن جب یہ ہمت کر کے داڑھی رکھ لیتا ہے بلکہ اس کے ارادے ہی سے اگر اس کا پکا ارادہ ہو تو اس کے ارادے ہی سے لوگ اگر نیت صاف ہو شروع ہی سے لوگ عزت شروع کر دیتے اور مبارکباد دیکھیں کہ بھائی واہ آپ نے ماشاء اللہ داڑھی رکھی بہت خوشی اور لیکن اگر کچھ احمد لوگ اس کو کچھ کہتے بھی ہیں تو جب اس کی داڑھی پوری ہو جاتی ہے بالے ہو جاتی ہے سے ہو جاتی ہے پھر تو جناب اس کی خوب قدر کرتے ہیں اس سے دعائیں کراتے ہیں یہ ہمارے امانت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھیے جب پھر گاڑی رکھی ان کو لوگ اپنا امام بناتے تھے جہاں یہ کام پہ جاتے تھے وہاں ان کو امام بنایا گیا اور لوگوں نے سب لوگوں نے عربوں نے ان کی عزت کی عرب لوگ وہاں انہوں نے بھی ان کی عزت کی کوئی ایک آدمی کو ایسا ملے ہم کو جس نے کہا بھائی ہم داڑھی رکھ کے گئے رہے اگر عکیم علومت ایک ساتھ نے سب لکھا کہ اگر جب سے داڑھی رکھی ہے لوگ جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں اور مجھ پر ہنس رہے ہیں اگر عقیم علومت نے کیا جواب تحریر کرنا ہے مجھے اور میں کہ آج ان کو ہنسنے دو کل تم کو رونا نہیں پڑے گا قیامت کے دن تم کو رونا نہیں پڑے گا جو گاڑی رکھ کے دوستوں یہاں سے نہیں جائے گا خدا نخواستہ کا اس کو رونا پڑے گا اب میں جاتے ہی رونا پڑے گا کو بہت دور ہے اگر میں جاتے ہی رونا پڑے گا اس لیے دوستوں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اور ان کی سنتوں کو یہاں اپنائے گا کے اور اندر ہی جو ہے ان پر نکیل جب آئیں گے تو اس سے مزید سے سوال کریں گے اور جو شخص جتنا عبادت گزار ہوگا اللہ کا جتنا جتنا فرما بردار ہوگا اتنا ہی زیادہ اس سے سوالات آسان ہوں گے اور فوراً جواب دے دے گا جب فرشتے کہیں گے مر رکھو کا جو نافرمان ہوگا اس کو یاد ہی نہیں آئے گا اور جو فرما بردار ہوگا اور یہ اللہ کی صحبتوں میں رہ کر اس کو نیکیوں کا غور اور شوق اور عمل نصیب ہو جائے گا وہ فوراً ہی کہے گا ربی اللہ میرے رب اللہ پھر وہ پوچھیں گے کہ تم تمہارا رسول کون ہے فوراً پہچان لے گا سبھی دکھائی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ کون ہے فوراً جواب دے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے یہیں سے معاملہ شروع ہو جائے گا قیامت کے دن تو بہت دور ہے نا تو بھائی گاڑی رکھنے میں شرم مت کرو ایک مٹھی گاڑی رکھو تینوں طرف سے فرمایا کہ چاروں ناموں کے نزدیک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن محمد ابن حمبل رحمۃ اللہ علیہ چاروں فقہ کے اماموں کے نزدیک تینوں طرف سے ایک مٹھی گاڑی رکھنا واجب ہے اور اس کا ایک مٹھی سے کم ایک چاول بھی اگر کم ہو جائے کترانا اور منڈانا دونوں حرام اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت ضرور کو شوارے گاڑیوں کو اپنی بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ مونچھوں کو کترانے میں مبالغہ کرو جتنا زیادہ باریک ہو سکے پینتی یا مشین سے اس کو باریک کریے یہ ہے گاڑی کا حکم اور مونچوں کا حکم اور فرمایا کہ ممتا شادی شاعری کروں لمبے نل شفا آتی کہ جس کی لمبی موچ ہو جائے گی پگولا شارے بہو کس میں ہے لمبی موج کس میں آئے گی کہ جو یہ اوپر کا موٹ کا سفید کنارا ہے اس کے اوپر اگر موچ کا بال آ گیا وہ طویل موچ میں شمار ہوگی لمبی موچ میں اور اس پر آزاد کی غریب بھی ہے اور ان کا نکیر اوپر غذ کی حالت میں آئے گی ہاں یاد رکھنا یہ بڑی بڑی گونج ارے دوستوں موج میں عزت نہیں ہے موچ میں عزت نہیں ہے عزت تو رب عزت کی بات ماننے میں دوستوں میں عزت نہیں ہے ہم نے ایسے دیکھے ہیں بڑے بڑے تگڑی سگڑیوں والے اور سے آتے اور جو ہے وہ طاقت ان کی اتنی بھی نہیں ہے کہ ان کے جو اولاد ہے ایسی مونچ کا کیا بھائی آپ سمجھے ہماری بات انہوں نے اپنی قوت کو بھی ضائع کیا ہوا ہے شکل شکل سے پہلوان معلوم ہو رہے ہیں اور کی ہے ان کا بڑا پڑا ہے <laughs> تو غرض یہ کہ یہ مونچ میں عزت نہیں ہے اور دوستوں گاڑی کو خوب اچھی طرح رکھو اور اس کو جھنڈے کی طرح لہراؤ ہاں کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا کہ میری شکل میں کیا خرابی تھی جو نے میری جیسی شکل نہیں بنائی تو اس کو میرے منفی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے پیارے ہیں اور ان کے سب سے بڑے پیارے مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کوئی بھی اپنے پیارے کو بری شکل میں دیکھنا پسند نہیں کرتا کوئی اپنے پیارے کو بری شکل دے گا بری شکل میں دیکھے گا زیادہ داڑھی جو ہے وہ بہترین بہت ہی خوبصورت انسان کا چہرہ ہو جاتا ہے نیک معلوم ہوتا ہے اور داڑھی کو پورا رکھو چھوٹا چھوٹا تو معلوم ہوا کہ مسٹر بھی بنے ہوئے ہیں اور ملا بھی بنے ہوئے ہیں مسٹروں کی پارٹی میں جائیں تو لوگ کہیں مسٹر والے کہیں کہ ہماری پارٹی کا اور مولوں کی پارٹی میں جائیں کہیں کچھ ہمارا بھی ہمارے رنگ والے کے خلیفہ مجاز جو مولانا اثر صاحب جونپوری فرماتے ہیں کیوں مستر و ملا کے ہم آبین میرے کو داڑھی کو ایک مشت بڑا کیوں نہیں ہے کیوں درمیان میں کیوں ہجڑے تو نہیں ہو اللہ نے مرد بنایا ہے مرد بن کے رہو تو بات یہ کہ بھائی بات یہ ہو رہی تھی کہ کلام اللہ شریف کتنی بڑی دولت ہے ابھی آپ کو میں یہ ابھی سے بات کی دعا پڑھ کر سنا رہا ہوں اس میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اللہ تعالیٰ کو وسیلے واسطے دیے اللہ آپ کے نام کے سب سے اللہ آپ کے سب سے قدرت کے سب سے اتنی چیزوں کا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دے کر مانگا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب کوئی بڑی چیز مانگی جاتی ہے بڑے بڑے وسیلے دیے جاتے ہیں تو کوئی بڑی چیز مانگی جاتی ہے نا بڑے بڑے واسطے دینے کے لیے بڑی سفارش جب کرائی جاتی ہے تو کسی بڑی چیز کے لیے کرائی جاتی ہے کسی بھنگی کے پاس تھوڑی کوئی سفارش بڑی بڑی لے کے جاتا ہے کتاب آپ ہمارے گھر پہ جھاڑو لگا ہے کوئی بڑی چیز مانگی جاتی ہے اس کے لیے بڑے وکیل بڑی سفارش استعمال ہوتی ہے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کتنے بڑے بڑے وسیلے دے کر کتنے بڑے بڑے واسطے دے کر کیا چیز مانگ رہے ہیں اللہ کا بھی محمد جی کا پہلے اپنا ہی راستہ دیکھ دیا کہ اللہ آپ کا رسول محمد ہے سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ذات سب سے پیاری ذات سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے بعد اور بزرگ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا حوالہ بھی دیا اللہ اصل و محمد النبی کا و ابراہیم خلیل کا وہ موسا نبی کا وعیسا روح کا و کلیمتی کا وبی کلام موسا و انجیل عیسا و زبور داغود و قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پاک کا حوالہ بھی دیا واسطہ دیا وہ بالکل ابراہیم اوہی کا ہوئی سارے واسطے چل رہے ہیں ابھی ترجمہ بھی سناؤں گا ابھی کل ابراہیم اوہی کا ہوئی ایک ہی سارے واسطے چل رہے ہیں کہ آپ کو ترجمہ سناؤں گا بال غریب کا اوغما وبی اومتی کا وہ وکیل یار کا وہ بھی نور بدھی کا انتر مکمل قرآن العظیم و تو خلتا ہوں و دمی و سمعی و بسری و تستعمل به جسدی بحولک و فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله دیکھیے اتنے واسطے دیے اور اس کا ترجمہ سن لیا یا اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی ذات کون ہے اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ خود اپنی ذات کا راستہ دیا جو آپ کی نبی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے سفید جو آپ کے قریب ہیں اور بطفیل موسا علیہ السلام جو آپ کے قریب ہیں آپ سے بات کرتے تھے اور بطفیل حضرت حضرت علیہ السلام جو روح اللہ اور کلیمت اللہ ہیں اور بسیل کلام موسا دیکھو کتنی بڑی بڑی ہستیوں کے واسطے اور وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بسیل انجین اور بسیل ضرور بسیل داود اور بسیل فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا بھی وسیلہ دیا اور ہر اس آدمی کے توفیل جسے آپ نے بھیجا ہو یا ہر اس حکم کے توفیل جسے آپ نے جاری کیا ہو اور ہر اس سائل کے توفیل جس نے جسے آپ نے دیا ہو اور ہر اس محتاج کے تو پہل جس کو آپ نے تبنگر یعنی طاقتور کیا ہو اور ہر اس تبنگر کے تو پہل جسے آپ نے محتاج کر دیا ہو اور ہر گمراہ کے تو پہل جسے آپ نے ہدایت کی ہو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ کے ہر اس نام کے تو پہل اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں ان تمام ناموں کا واسطہ اور اس نام کے تو پہل جس کو آپ نے زمین پر رکھا تو وہ پھیل گئی اور آسمانوں پر رکھا تو وہ قرار پڑ گئے پکڑ گئے اور پہاڑوں پر رکھا تو وہ جم گئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس نام سے تو سفید جس سے آپ کا عرش آدم پھیلا ہوا ہے اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ کے اس نام کے سفید جو پاک ہے اور ستھرا ہے اور آپ کی کتاب میں آپ کے پاس سے نازل ہوا اور درخواست کرتا ہوں آپ کے اس نام کے سیل جسے آپ نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا اور رات پر رکھا تو وہ اندھیری ہو گئی اور درخواست کرتا ہوں آپ کی عظمت اور بڑائی کے تو پہل اور آپ کی ذات کے نور کے تو کہ آپ مجھے قرآن عظیم عطا کیا مانگا ہم کیا مانتے اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقل مند ترین ہستی تھی انہوں نے کیا مانگا یہ کیا قرآن پاک کو مانگا اتنی بڑی دولت ہے قرآن عظیم نصیب فرمائیے اور اسے میرے گوشت میں اور میرے حکومت میں اور میری سنوائی یعنی سماج میں اور میری بینائی میں فرما فرما دیجیے دیجیے کیا مطلب کہ میرا بال بال میرا ذرہ ذرہ قرآن پاک کی تعلیمات سے بالکل ہوں اور اپنی قدرت سے اور اپنی قدرت اور قوت سے میرے جسم کو اس قرآن پر عامل بنا دی آپ کے جو قرآن کر بے پرواہ لاپرواہ نہ ہونا چاہیے بلکہ اب فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ اس کی ہر ہر بات پر ہر ہر حکم پر ہر ہر مسئلے پر ہم کیسے عمل کرنے والے ہو جائیں تاکہ اس کے جتنے فضائل ہیں ان کو ہم لوٹ لیں اور فرمایا کہ بے شک نہ کوئی بچاؤ ہے یعنی قوت کا ترجمہ ہے کہ بے شک نہ کوئی بچاؤ ہے گناہ سے اور نہ کوئی قوت ہے تعارف کی یعنی اللہ کی مدد سے یہ کام ہو سکے گا لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ قرآن پاک کتنی عظیم دولت ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے حوالے وسیلے اللہ تعالیٰ کو دے کر کیا چیز مان لی قرآن پاک معمولی نعمت نہیں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ شانوں کے لیے لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو خاص گھر والے ہیں خاص گھر والے صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں فرمایا کہ وہ لوگ قرآن شریف والے قرآن شریف والے اور قرآن شریف والے یعنی جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں اس کی اس کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں اور اس پر جان دیتے ہیں اس کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں یہ سب جو بھی احکام قرآن پاک کے متعلق ہیں کیا فرمایا قرآن شریف والے فرمایا کہ یہ اللہ کے عہد ہیں اور اللہ کے خواب مگر آواز تبھی ہوگا کہ جب قرآن بات کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے والا بھی تو کتنی عظیم بات رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے کیسے مانگا اب وقت اتنا مختصر ہے لیکن ایک دعا اور ہے وہ آپ نے لگے ہاتھوں آپ کو اور سنا دیں تاکہ قرآن پاک کی عظمت میں اضافہ ہو ہم جو تلاوت روزانہ کرتے ہیں اس کو اور محبت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ کرنے لگیں ذوق و شوق سے کرنے لگیں کیونکہ اس عمل کے اندر جتنی محبت اور عظمت ہوتی ہے اور اتنا ذوق و شوق ہوتا ہے جیسی کیفیت ہوگی ہوتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے یہ ایک ایک حدیث پاک آپ کو اور سناتا ہوں یہ مناجات منقول ہی میں یہ دعا ہے دیکھیے وہ پہلے والی جو دعا تھی اس کے بعد پھر ایک دعا ہے کیا وقت ہو گیا گھومنے کا تو ہے ہی نہیں ہاں یہ کیا ہوتا ہے اب سنتے جائیے آپ پہلے حوالے جلدی جلدی جان کرتا ہوں پھر کر دوں یہ پھر دوبارہ رہتی دعا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بڑے بڑے حوالے دیں گے یا ربی یا ربی یا اے میرے پالنے والے اے میرے پالنے والے اے میرے پالنے والے تین بار بنے اللہ یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا اللہ شریف الحمد ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستدير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العظم الكثير أدعوك دعاء البائس الفقير ودعاء المغتر الظهير أسألك بمعاقد العز من عرشك وبمفاتيح الرحمة من كتابك وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قرن الشمس انت جعل القرآن ربيع قلبي قلبي سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار یا اللہ اے پڑھائی والے اے سننے والے اے دیکھنے والے اے وہ ذات کہ جس کا نہ کوئی شریک نہ کوئی مشیر اے روشن آفتاب محتاط پیدا کرنے والے اے مصیبت ادا کرنے والے اور پناہ ڈھونڈنے والے کی پناہ اور اے نرمے بچے کو روزی پہنچانے والے اور اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے والے میں آپ سے سوال کرتا ہوں مصیبت زدہ محتاج کر مانگ رہے ہیں کیا بات ہے پھر گڑا کر مانگ رہے ہیں مصیبت زدہ محتاج کیسا سوال کرتا ہے کیسا طرف کے سوال کرتا ہے جیسے بے قرار آفت زدہ سوال کرتا ہے اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے عرش کے بند ہائے عزت کے واسطے سے اور آپ کی کتاب کی رحمت کی کنجیوں کے واسطے سے اور ان آٹھ ناموں کے واسطے سے جو رخ آفتاب پر لکھے ہوئے ہیں اس پرانے کریم کریم کو میرے دل کی بہار اور میرے غم کی کشائش کرنا کیا مانگا ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اب قرآن پاک کے تین فائدے اور تین اس کے حق بیان کر کے بات کو میں ختم کرتا ہوں قرآن پاک کے تین حق ایک حق تو یہ ہے کہ اس کو محبت کے ساتھ پڑھا جائے ہے نا محبت کے ساتھ پڑھے دوسرا حق یہ ہے محبت کے ساتھ پڑھے کہ یہ میرے پالنے والے کا کرام دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو کس نام سے پکارا یا رب رب مانے پالنے والا پالنے والے سے پالی ہوئی چیز کو محبت ہوتی ہے آپ ایک بلی پالو کیسے تو مہیلا کی میں لوٹتی رہتی ہے اور ایک انسان ہے کہ اللہ اس کو پال رہے ہیں یہ اللہ سے بھاگا ہوا ہے اللہ سے بڑا ہو رہا ہے شیطان اور کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے ایک کتے کو روٹی ڈال دو ہمیشہ کا غلام ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے آج نو زی حرکات اور امال کے اعتبار سے بہتر ہوا جا رہا ہے اپنے مالک کو بھول جاتا ہے ہاں؟ تو محبت کے ساتھ پڑھیے کہ یہ ہمارے پالنے والے کا ہے پالنے والے سے پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے اور پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے تو نمبر پہلا حق کیا ہے محبت کے ساتھ پڑھیے اور دوسرا حق کیا ہے کہ عظمت کے ساتھ پڑھیے بہت بڑے مالک کا کلام ہے آکم حاکمین کا کلام ہے میرے مرشد فرماتے تھے کلام ملوک الکلام بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے یہ تو آکم الحاکمین کا کلام ہے اس کو جیسے جیسے ایسے نہیں قرآن قرآن پاک کو ایسے رکھ دیا بائیں ہاتھ میں لے لیا جب جو قرآن پاک کو لیجیے کوئی کتاب حدیث پاک کی لیجیے کوئی اچھی کتاب لیجیے ہمیشہ دائیں ہاتھ میں لیجیے کوئی اچھا کام کیجیے دائیں ہاتھ سے کیجیے اس کو اپنا معمول بنا لیجیے ہر اچھا کام دائیں طرف سے شروع کیا جاتا ہے اور ہر خراب کام جو گٹیا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس کو بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے جیسے الخلا میں جانا ہے وہ اچھی جگہ تو نہیں ہے جب جائیں گے تو بایاں پیر اندر داخل کریں گے الٹی طرف والا اور جب نکلیں گے تو اچھی جگہ آ رہے ہیں تو دایاں پیر باہر نکلیں گے اسی طرح ہر اعتبار سے جو جتنے اچھا کام ہو تو قرآن پاک کو دائیں ہاتھ میں پکڑنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے اور اس کو دائیں ہاتھ ہی دے اچھے حفاظت کے لیے دوسرا ہاتھ بھی لگائیے لیکن زیادہ عمل دائیں ہاتھ کا رکھیے تو اس کو جو ہے دائیں ہاتھ سے پکڑیے اور اس کو ادھر ادھر نہ رکھیے ہمارے حضرت والا کو ہم نے دیکھا رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت ہمیشہ قرآن پاک کی ٹیبل کو بالکل الگ رکھتے تھے اس پہ کوئی حدیث پاک کی کتاب ہی نہیں رکھتے تھے اتنا اہتمام کرتے تھے اس کا ادب کا اور ایک ٹیبل کی عدد کے بعد تو اس کو کیسے الگ الگ ٹیبل نے بہت ساری کیسے بنائے تو اس کا طریقہ نے یہ کیا تھا کہ ایک کپڑا پاس کر لیا تھا قرآن پاک اس قرآن پاک کا نسخہ ٹیبل کے اوپر پڑھتے تھے حضرت تو ٹیبل پہ اس کپڑے کو بچھا لیتے تھے پھر اس کپڑے کو کسی اور چیز میں استعمال نہ کرتے تھے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی ٹیبل استعمال کر لیجیے لیکن اس کا کپڑا ایک الگ سے بنا لیجیے تو کپڑا بچھا کر اس کے قرآن پاک کر لیجیے ادب کے ساتھ کے ادب سے جو ہے جو بڑے بڑے مقامات طے ہوتے ہیں فرمایا میرے مرشد نے تو ادب کے عشق کا راستہ سراسر ادب ہی ادب ہے بڑوں کا ادب کلام اللہ شریف کا ادب اور حدیث پاک کا ادب سنتوں کا ادب دین کا ادب اپنے بڑوں کا ادب والدین کا ادب استادوں کا ادب مشائق کا ادب ہر جگہ جو شخص با ادب رہے گا ہمیشہ ہمیشہ وہ کامیاب رہے گا با ادب با نصیب بے ادب بد نصیب بے ادبی سے بچو فرمایا اس ایک حضرت نے واقعہ سنایا کہ ایک پیارا دیہاتی وہ آ کر دریا کنارے وضو کرنے لگا اس نے دیکھا کہ امام احمد بن محبت محمد ابن رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تو اس نے دیکھا کہ میرے وضو کا پانی امام صاحب کی طرف جا رہا ہے میرے وضو کا پانی امام صاحب کی طرف جا رہا ہے تو اٹھ کر وہ اس طرف آ گیا امام صاحب کے دائیں طرف کہ امام صاحب کا پانی اس کی طرف آنے لگا آج اگرچہ پانی کو بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے لیکن اس نے صرف امام صاحب سے ادب کیا اور اس کا وہ جگہ آ گیا اس عمل کے اوپر کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کی بخش ہو گئی کہ تم نے ہمارے پیارے کا ادب کیا اس ادب کی برکت سے ہم تمہیں بخش اور بھی ادب کے بڑے بڑے فائدے تھے اس کو ہمیشہ یاد رکھو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ دو طالب علم تھے ان کے, ان کے جو استاد تھے کو ایک دن انہوں نے دو طالب علموں کو سے باندھ دیا اس کو بھی باندھ دو اس کو بھی باندھ دو اور دونوں کی پٹائی لگاؤ تو جب وہ پٹائی کرنے والا آیا تو ایک طالب علم نے کہا کہ ہم تو یہاں مدرسے میں کتابیں پڑھنے آئے تھے ہم یہاں پیٹنے کے لیے نہیں آئے تھے لہٰذا ہمیں ہمیں نہیں آپ کی یہ چیز قبول ہے اور اس کو کھول دیں دوسرے طالب علم نے کہا کہ حضور آپ میں سراسر سراپا آپ کا ہوں آپ چاہے مجھے ماریے پیٹیے جوتے برسائیے کچھ بھی کیجیے میں تو یہی رہوں گا آپ کا غلام گی جو چیز چاہے آپ میرے ساتھ شروع کیجیے فرمایا اس کو بھی کھول دوں جب کھول دیا تو معلوم ہوا کہ آخر میں وہ اس شخص کو جو جس نے ناز نسرے دکھائے تھے آج اس شخص کو کوئی بھی نہیں جانتا بڑا عالم بنا لیکن جانتا کوئی بھی نہیں اور دوسرا طالب علم جو تھا وہ حضرت شیخ مولانا زکری صاحب کام کر بھی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنا کام آپ کے ذریعے سے لیا جا رہا ہے جو فضائے اعمال ہم پڑھتے ہیں اور کتنی احادیث کا مجموعہ ہے کتنے بدائے اس کے اندر ہیں سارے کا سارا انہیں کا اور کتنے ماشاء اللہ کس قدر دنیا میں ان کے جو ہے محبت کرنے والے چاہنے والے کس قدر وہ ان کے چورا ہو اللہ نے کتنا کام لیا تو یہ ہے ادب کا مقام تو بہرحال قرآن پاک کے تین حق ہیں ایک حق تو یہ ہے کہ اس کو محبت کے ساتھ پڑھا جائے کہ ہمارے پالنے والے کا کلام اور دوسرا حق یہ ہے کہ عظمت کے ساتھ پڑھا جائے کہ یہ بہت بڑے مالک کا ہے اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو یہ یہ سوچ کر پڑھیں کہ میرے مالک نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ ذرا پڑھ کر سناؤ دیکھتے ہیں کیسا پڑھتے ہیں اس سے آپ کو محبت بھی پیدا ہو گئی اور تین فائدے کیا بیان فرمائے تین فائدے یہ بیان فرمائے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے دلوں سے دم دور ہوتا ہے ابھی سے پاک میں بھی ہے دل کا دم دور ہوتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دل دلوں کا زن دور ہوتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر حرف سے دس نیکی ملتی ملتی ہر حرف سے دس نیکی ملتی ہے یہ جو بہت سے احمد اور بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بے سمجھے پڑھنا نوز اللہ بیکار ہے یہ انتہائی جاہل ہے بالکل جوہر مرکب ہے یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الف لامی جو ہے میں نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے بلکہ الف الگ ہے لام الگ ہے نیم الگ ہے ہر حرف پر دس نیکی ملے گی تو اس میں سمجھنے سمجھانے کا کوئی نہیں جتنی تلاوت کرو گے ہر حرف کے اوپر دس نیکی اس کو ملتی رہے گی قرآن کے لیے جو بچہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے اسی وقت سے اس کا ثواب شروع ہو جاتا ہے اگر یہ بچہ مکلف نہیں ہے نابالغ ہے لیکن اس کی تربیت کا سواب اس کے والدین کو بھی ملتا رہے گا اور جب وہ بالغ ہوگا وہ روزانہ جیسے حافظ حافظ جو ہے ایک منظر روزانہ پڑ رہا ہے جیسے کہ یہ مان لیا بہت کم پڑتا ہے ایک پارہ روزانہ پڑ لیتا ہے تو آپ سوچیے کہ قیامت جب تک مرتے دن تک وہ روزانہ اگر اس کو معمول بنا لے کتنی خراب ہر خرب بے شمار نیکیاں اور یہ یہ صرف حساب یہ نہیں ہے کہ نیکیاں ملیں گی جیسی جیسی کیفیت آسانی سے اور محبت کے ساتھ وہ پڑے گا اس میں اللہ تعالیٰ بڑھا دیتی ہیں نہ چاہے بڑھا دیں گے اللہ تعالیٰ تو کتنا نیکیوں کا ذخیرہ اس کو مل جائے گا ہے نا تو فرمایا کہ اس سے اس کے تین فائدے ہیں ایک تو یہ کہ اس سے دلوں کا رنگ دور ہوتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ کہ ہر حق پر دس نیکی ملتی ہے اور تیسرا فائدہ کیا ہے تیسرا فائدہ یاد ہی نہیں فوائد تو بہت سارے ہیں آپ نے کو نہیں کیا ان شاء اللہ یاد آ جائے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ اس قرآن کو کہیں گے کہ جس طرح تو ٹھہر ٹھہر کر دنیا میں ہمارا کلام پڑھا کرتا تھا اسی طرح یہاں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا اور جنت میں تھا اتنا بڑا انعام ہے لہٰذا قرآن پاک کو بہت خوب آرام سے مزے لے کر پڑھنا جہاں تک ممکن ہو سکے اب یہ نہیں کہ آپ تیراکی شروع کر دیں اور ندا کو اتنا کھینچنا شروع کر دیں کہ پیچھے سے آتے ہیں نادی آپ کے ہو بھاگ جائیں جیسے ہمارے حسبالہ رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمارے حضرت کے احباب میں سے تھے انہوں نے سنایا کہ وہ پورب میں جو ہے وہاں وہ رہتے تھے الہ آباد میں اعظم گڑھ میں تو وہاں مضافات کے اندر ان کا گھر تھا تو وہاں پہلے زمانے میں فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو ذرا لالچ دینے کے لیے کہ کسی طرح لوگ فجر کی نماز میں آ جایا کریں فجر کی نماز کے بعد حلوہ تقسیم ہوتا تو میرے شوق میں بہت سے لوگ فجر کی نماز میں آ بھی جاتے تھے تو ایسے ہی جو ہے وہ بوسی لوگ بھی آ جاتے تھے نماز بھی جانتے نہیں تھے حلوے کے چکر میں آ جاتے تھے تو وہ ایک دن دو آدمی آئے نماز شروع کر دی اب وہ حضرت وہاں جو امام صاحب تھے کیونکہ فجر میں بہت طویل تلاوت کی جاتی تھی اب البتہ کمزوری کا زمانہ ہے تلاوت میں جو ہے نماز میں ہلکا ہلکی نماز پڑھانے کا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو بہرحال اس وقت طویل تلاوت ہوتی تھی تو اب آ گئے حلوے کے شاپ میں اور کھڑے ہوئے ہیں اور امام صاحب جو ہے روپوں میں جانے کا نام ہی نامی ان کی تلاوت کر رہی ہے تو وہ آپس میں پوری زبان میں نماز میں ہی بات کر رہے ہیں امام کے پیچھے کھڑے رہے اور بات کر رہے ہیں پوری زبان میں ایک نے دوسرے کو کونی پھیلائی گئی گھڑوا گھٹنے کو کہتے ہیں کہتے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے تو کیا دوسرا کہہ دوسرا کون مار کے کہتے ہیں ابھی تو مولوی سن لے تو بھول جائے یعنی مولوی سنے گا تو مارے گا پکڑ کے اور یہ بات مولوی صاحب نے بھی سن دی امام صاحب نے اور ہاتھی چھوڑ گئے نماز پاسے تو گئے لوگ آگے ڈنڈا لے کے آگے تو مار سکتے تو بھائی یہ ہے کہ اتنی بھی طویل نہ ہو مناسب رفتار ہو مزے لے کر پڑھیں اگر آپ کو ذوق اور شوق ہوگا تو آپ رفتاری بھی پڑھیں گے لیکن اس میں صاف معلوم ہو جائے گا کہ یہ تلاوت ذوق کی ہے یہ تلاوت بے ذوقی ہے یہ کیسی کی تلاوت زبردستی کی ہے بھائی قرآن کا ختم ہو جائے ذرا مٹھائی وٹھائی تقسیم ہو جائے وہ ہار ہو جائے گی مٹھائی کا پہلے بھی ان کو بتا دیا تھا مگر ان کو ابھی تھوڑا سا کچھ باقی ہے پہلے بھی انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم مٹھائی تقسیم نہیں کریں گے پھر ہم نے سنا کہ ایک جگہ انہوں نے سامنے کے لیے خود کو بتاتے نہیں ہیں ہمیں معلوم ہو جاتا انہوں نے سامنے کے لیے کہا تو انہوں نے پوچھا ہوگا کہ ایسے ہوا کہ مٹھائی وٹھائی ملے گی نہیں انہوں نے کہا مٹھائی تو ہم نہیں دیں گے کیونکہ اللہ کے لیے پڑھنا ہے مٹھائی کے لیے تھوڑی پڑھنا ہے اور بچپن ہم چھوٹے چھوٹے تو نہیں ہیں بھائی چھوٹے بچے کر لیتے ہیں بچپن میں ہم نے بھی شرارت کر لی کہ ہم معلوم اور ختم ہو گئے یار وہاں چلتے اور وہاں پہنچ گئے اور یوں تو مشکل سے ایک تک ہوتی تھی مسجد میں اور جس دن ختم ہوتا تھا پوری مسجد دبا دیتا کرے اور آدھے سے زیادہ اس میں بچے ہوتے ہیں پڑھے ہی ہوتے ہاں بڑے بھی دور دور سے پہنچ جاتے تھے تو بچے بھی ہوتے تھے جب بڑے پہنچاتے تھے بچے ہو جاتے تھے تو بارہ لوگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی انہوں نے مٹھائی تقسیم کرنی شروع کی اب وہ ایک ہوا مسجد کے اندر بچوں مسجد کے آداب کے لیے خلاف ارے بھائی شیرنی کبھی تقسیم ہوا کرتی تھی موقع مبارک ہے قرآن پاک کا ختم مبارک موقع ہے دعاؤں کا موقع ہے اور چلو بھائی کسی نے اپنی طرف سے جو جس نے قرآن پاک سنا ہے کسی نے اپنی طرف سے اگر کچھ ہے لیکن یہ کوئی ضروری چیز ہے ہی نہیں آج اس کو اتنا ضروری بنا لیا جائے کہ منڈیاں لگتی ہیں سنا حیدرآباد میں منڈیاں لگتی ہیں اور جگہوں پہ منڈیاں لگتی ہیں وہاں اوپے کرام جمع ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی کیا گے گولیاں لگتی ہیں ہم کو اتنا پیسہ دیں گے ہم کو پیسہ یہ سب غیر اللہ ہے دوستوں یہ اللہ کے اللہ کو دعوت دینے والی بات ہے ارے سلام بات سننے آئے ہو یا مٹھائی کی ہو احترام کہاں رہا مٹھائی کی جائے تو سنا ہے ہم نے کہ ان کو جو کھانے ملنے مشکل لیے ہر کوئی ان سے پوچھ سکا کہ بھائی مٹھائی چاہیے اور کرانا چاہیے ایسا ہوا کہ بات ہے کہ نہیں صحیح بات ہے یا غلط ہے تو دشواری ہوئی نا تو نہیں ہوئی بس ہوئی تھی نا بس اتنا کافی ہے اب زیادہ تفصیل تھوڑی کرنی ہے کہ کون سا کیا تھا کسی کو تعلیم تھوڑی کرنا ہے تو بھائی یہ سب جائز نہیں ہے ہاں تو اب معلوم ہوا کہ جناب تو مٹھائی کے چکر میں بچے دکانیں بدتمیزی مچا رہے ہیں مسجد کے ابھی ادب پامال ہوا اور اس کے بعد ایک ڈبا لے کے چھپا کے آ گئے کونے میں اب دوسرا ڈبا لینے آئے تھے بنگے جیسے پہلی ڈبے لے رہے بدل بدل کے چار چھ ڈبے جمع کر کے اب باہر جا کے جو ہے دکھا رہے تھے میں نے چھ ڈب جمع کیے ہو کہہ رہے میں نے تین جمع کیے ہو کہہ رہے میں نے سات جمع کیے یہ کیا یہ کوئی دین ہے بچوں کو شروع ہی تربیت ہو اللہ کے لیے سب کام کرنا اسی طرح پیسہ ویسا دینا اور یہ بالکل جائز نہیں بھائی اللہ کے لیے کرو جو کام کرنا تو یہ کہ بھائی وہ ایک فائدہ رہ گیا دلوں کا غم دور تو ہوتا ہے اور ہر ہر پر دس نیکی ملتی ہے بتا دینا پرانے ہو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرنا دیجیے شام گئے اللہ تعالیٰ معاف کرنا تمہارے پاس پاس ہمیں بتا دو ارے یار اتنی عام کی ہے اور میں کیا کہوں گے مجھ کو لازمی ہاں اللہ تعالیٰ زندگی ہے تو پوچھ کر دیکھ کر بتا دیں دیجیے وہی ہوتا ہے جب اوپر سے جب تک حکم نہیں ہوتا زبان نہیں نہیں چل سکتی آدمی کچھ اختیار کتنی دفعہ سن چکے ہیں مضمون لیکن ایک ایک بات چھ پانچ باتیں بتا دیں آپ کو کہ اللہ تین تین حق ہیں کلام پاک کے کہ محبت سے پڑھو عظمت سے پڑھو اور یہ یہ سمجھ کر پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائش کی ہے کہ ہمارا کلام سناؤ کیسا ہیں اور ٹیم جو ہے فائدے بیان کر رہا تھا اس میں سے دو زیادہ گئے اب نہیں آ رہا اب ہم کیا کریں <laughs> کتنا بے اختیار کیا انسان کی کو سارا اختیار ہوتی تھی اللہ کے پاس ہے بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو قبول بنائے اور مقصد یہ تھا کہ کلام پاک کی خوب عظمت کی جائے اور اس کے حقوق کی خوب رعایت کی جائے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق مصید فرمائے اور بس اتنی ہی کلاوت آنا ہے آنا ہمارے اللہ تعالیٰ قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ ہم ہمارے لیے کلام پاک کو جو ہے وہ ذریعہ نجات بناتے اس کو حجت بناتے اور اس کو ہمارے لیے نور بناتے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور جو کچھ عرض کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمانی اور عمل کی توفیق نصیب فرمانی بس اور جو انہوں نے حافظ صاحب دعا کر لو بھائی اللہ مسلم علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا یا اللہ رحمان کے ختم قرآن ہوا اے اللہ جن لوگوں نے جنہوں نے سنایا اور جن لوگوں نے سنا سب کا سب قبول کر اللہ انتہائی اعلیٰ درجے میں قبول کر رہا ہوں اے اللہ انتہائی اعلیٰ درجے میں قبول کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس لیے عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دی اے اللہ ہم سب کو اس کی تمام صحیح عطا بتا دی اے اللہ کلام پاک سے جو ختم کا موقع ہے بہت مبارک موقع ہے دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے یا اللہ اپنے نے و کرم سے قبول فرما کر اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیں اور سب سے بڑی حاجت ہم آپ سے ہی مانگتے ہیں کوئی کچھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الا ہی کچھ سے طلبگار دے کوئی کچھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے اِلا ہی کچھ سے تیرا جو تو یہ تو میرا خلق میرا زمین یہ تو نہیں میرا تو کوئی شہر نہیں میری کی تمام برکات سے ہم سب حاضری حاضرات کو نواز دیجیے دیش گھر والوں کو بھی نواز دیجیے اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے اس کو سیکھنے سکھانے والے اور اس پر عمل کرنے والے اللہ کے خاص لوگ ہیں اللہ کے خواص ہیں اے اللہ ہم سب کو اس کا اہل بنا دیجیے اللہ قرآن پاک کا جو حق ہے اے اللہ ہم سب کو اس کا اہل بنا دیجیے اس کے حقوق کی رعایت کو پوری پوری طریقے سے ادا کرنے کی اور اس کی عظمت کی رعایت پوری پوری طریقے سے کرنے کی فیض ہم سب کو توقی ادا کرنا ہوگی ہم تو آپ سے مانتے ہیں اے اللہ آپ کریم ہیں ہمارا منہ ناپاک ہے چھوٹا ہے زبان ناپاک ہے اے اللہ لیکن آپ تو کریم ہیں اے اللہ آپ اپنے کرم کے مطابق معاملہ فرمائیے ہماری نالائکیوں کو ہمارے چھوٹے پن کو ہمارے عاجزی کو نہ دیکھیے کو نہ دیکھیے ہمارے ذوق کو نہ دیکھیے اللہ آپ اپنے کرم پر نظر کیجیے آپ کتنے بڑے کریم ہیں جوش میں آئے جو دریا رحم کا گب سب تالا ہو فخر اور اے خدا آنکھوں کو امید اے اللہ آپ اپنے لائق معاملہ فرمائیے ہم تو نالائق ہیں لیکن آپ اپنے لائق معاملہ فرمائیے آپ کریم ہیں اے اللہ آپ نالائقوں کو نواز دیتے ہیں اور اتنا نواز دیتے ہیں جن کا ان کے تصور میں گمان میں نہیں ہوتا اور کہیں زیادہ ان کے تصور سے بڑھ کر آپ عطا فرمانے والے ہیں لہٰذا ہے اللہ عام ہاں، ہم آپ سے سب سے بڑھیا چیز مانتے ہیں کہ اللہ ولایت کی جو خط انتہا ہے جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا لیکن اے اللہ آپ نے اپنی مہربانی اور کرم سے ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا اے اللہ ہم ولایت کی سب سے آخری سرحد اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے تمام دوستوں اور ان کے گھر والوں کے لیے اور تمام عامت مسلمین کے لیے مانگتے ہیں اے اللہ آپ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 اور رمضان کا یہ جو مہینہ ہے بالکل تقوی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا کرنا اور اس تقوا کی برکت سے اللہ تمام عمر ہمیں تقوا کامل کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جو روزی کی تنگی میں پریشان ہے اے میرے پیارے اللہ اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے سطح اللہ ان کے روزی کو روزی میں برکت عطا فرما اے اللہ ان کو حلال آسان اور بابرکت نصیب فرما اے اللہ عمد کے نام بھی ہزار اور اے اللہ جو بھائی یا بہن کسی بھی مشکل میں گرفتار ہوں اے اللہ ان کی مشکل کو دور فرما دے پریشانی کو دور فرما دے آسانیاں ہی آسانیاں فرما دے اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک سوالے رشتے عطا فرما دے ان کے رشتے ہو گئے اللہ کو آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جن میں جھگڑے ہیں ان میں آپس میں محبت پیدا فرما دے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا کرنا کہ اللہ چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا خصوصاً والدین اور اساتذہ اور مشاہد کے عدد کی توفیق اے کرنا بڑوں کو اپنے چھوٹوں شفقت کی توفیق نصیب کرنا ہم آپ سے آپ کے دربار میں اللہ ہمارے ہاتھ پھیلے ہیں مانگنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا وہ درد بھی نہیں ہے وہ طرف بھی نہیں ہے مانگنے کی ادا بھی نہیں ہے بس میں اللہ آپ ہماری تفتاری فرمائیے کہ اللہ ان سے ہمارے سارے کام بنا دیجیے اپنے کرم کا معاملہ فرمائیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما دیجیے پہلا ہمارے مسائل کو رضائے وزیر عطا فرما دیجیے پہلا ان کو سراطن سطاطن متفاطن متبادن متبادن درجہ کے خود سراطا فرمائیے پہلا میرے منصف کا کام جامع حکیم الامت جاری ہے اے اللہ اس کو دن دھونی رات چوبی کرتی نصیب کروا اے اللہ سارے عالم میں اس نے اس سے دین کے نشر کا کام لے لیجیے اپنی محبت کے نشر کا کام لے لیجیے اے اللہ ہم سب کو اس سے بڑھ کر کے حصہ لینے کی کوشش بتا فرما دیجیے اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں محبت ہاں ماشاء اللہ اللہ کی محبت بڑھتی ہے سب سے بڑا انعام دیکھو کلام پاک کی تلاوت سے سب سے بڑا انعام کیا ہوتا ہے اللہ کی محبت بڑھتی اللہ کی محبت بڑھتی ہے یہی ذریعہ نجات ہے دوستوں جتنی محبت اللہ کی دنیا سے لے جائے گا اتنا ہی زیادہ انسان قیمتی ہوگا اللہ تعالیٰ کو